اے پیغمبر ان سے کہو کہ ایسی دلیل تو اللہ ہی کی ہے جو دلوں تک پہنچنے والی ہو چنانچہ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو زبردستی ہدایت پر لے آتا